نے ہمیں موقع پر حضرت خطبے سے نماز پڑھائی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم تین دن گزر جانے کے بعد اپنے قربانیوں کا گوشت کھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستانوے